وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم معزز سامعین گزشتہ چند خطبات جمعت المبارک سے تجارت کے بعض مسائل آپ کے گوشت گزار کیے جا رہے ہیں کہ شریعت میں تجارت کا کیا طریقہ کار ہے تجارت کے کون کون سے طریقے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں ان کی طرف موجودہ دور کے حوالے سے بھی جو تجارت کے نئے نئے طریقے ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر آپ کے سامنے وہ مسائل پیش کیے جا رہے ہیں گزشتہ خطبہ جمعت المبارک میں جو مسائل آپ کے سامنے آئے تھے وہ بیانہ کمیشن کریڈٹ کارڈ اور اس کے علاوہ کرائے پر کوئی چیز دینا یہ بعض چیزیں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں زیر بحث آئی تھی آج انشاءاللہ العزیز جن بعض چیزوں پر بات ہوگی وہ ہے پہلی چیز تو شیر کا کاروبار دوسرا جو مسئلہ زیر باعث آئے گا وہ ہے پگڑی کا مسئلہ جو ہمارے ہاں عام چلتا ہے تیسری چیز انعامی بانڈ چوتھی چیز ایک بے کی قسم ہے بے آئینہ اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ بے کی جو خرید و فروخت کی معروف مشہور طریقہ کار ہے بے مزاربہ اور بے سلم اس کی مختصر تعریف بھی رکھوں گا تو سب سے پہلی بات جو آج میرے بحث ہے وہ ہے شیر کا کاروبار آج کل دنیا میں اسٹاک ایکسچینج پر شیئر کا کاروبار ہوتا ہے اور اسی کاروبار کے اندر کمی پیشی سے کسی ملک کی معیشت کی بہتری یا خستہ حالی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی معیشت بہتر جا رہی ہے یا خستہ حال ہے شیر کے کاروبار کے حوالے سے دو آرا فکہ کے درمیان ہے علماء کے درمیان ہے پہلے تو شیر کی تعریف کہ شیر اصل میں ایک کمپنی ہوتی ہے اس نے کچھ چیزیں خریدی ہوتی ہے اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں وہ کمپنی اپنی ملکیت کی چیزوں کو شیئر میں تقسیم کر دیتی ہے مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے اس کا اثاثہ جو ہے یہ ایک کروڑ ہے وہ اس کروڑ روپے کے اندر لوگوں کو شریک کرنے کے لیے اس کروڑ روپے کو شیئر کے اندر تقسیم کر دیتے مثال کے طور پر وہ اپنی کمپنی کا ایک شیئر جو ہے ایک سو روپے کا رکھ دیتے اس طرح کروڑ روپے کے جو ہے سو روپے کے حساب سے اس کے شیئر تقسیم کر دیے جاتے ہیں جو چاہے کمپنی کا وہ حصہ شیئر کے حوالے سے خرید سکتا ہے یہ ہے شیئر کا کاروبار مختلف کمپنیوں کے شیئر کی قیمت مختلف ہوتی ہے کسی کے شیئر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کسی کے شیئر کی قیمت کم ہوتی ہے اور روزانہ ان شیئر کی خرید و فروخت میں ان شیئر کی قیمت میں کمی پیشی ہوتی رہتی ہے کبھی کسی کمپنی کے شیئر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے آج اگر سو روپیہ ہے تو کل کو ایک سو ایک روپیہ یا ایک سو دو روپے ہو جاتی ہے اور کسی وقت اس کمپنی کے شیئر کی قیمت گر جاتی ہے کہ آج اگر سو روپے کی ہے کل کو نڑانوے روپے کی اٹھانوے روپے کی ستانوے روپے کی ہو جاتی ہے تو یہ ہے کمپنی کے اندر شیر کا کاروبار اب اس کاروبار کے حوالے سے علماء فکہ کے درمیان دو آ رہا ہے ایک جماعت فکہ کی علماء کی کہتی ہے کہ جو شخص شیئر خریدتا ہے وہ حقیقت میں اس کمپنی کے اندر حصے دار نہیں بنتا صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کمپنی کو اپنی رقم دے دیتا ہے وہ کمپنی اس رقم کو استعمال کرتی ہے اور جو کاغذات دستاویزات اسے ملتے ہیں وہ صرف اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس شخص نے فلا کمپنی کو اتنا قرض دیا ہوا ہے اس حوالے سے اس تعریف کی روح سے کہ جو شخص شیر کا کاروبار کرتا ہے وہ حقیقت میں کمپنی کے اندر حصے دار نہیں ہوتا بلکہ کمپنی کو قرض دیتا ہے اور اس قرض کے اوپر سود وصول کرتا ہے شیر کے اندر اس کا کمپنی کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا وہ جو اس کو دستاویزات دیے جاتے ہیں وہ صرف اس بات کی ضمانت ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے کہ اس شخص نے اس کمپنی کو اتنا قرض دیا ہوا ہے یہ ہے پہلا موقف اس موقف کی روح سے شیر کا کاروبار حرام ہے کہ جو شخص اس طرح کسی کو قرض دے کر اس کے اوپر اضافی رقم وصول کرتا ہے یہ سود ہے اور اس کے اوپر یہ سودی کاروبار حرام ہے اس طرح قرض دینا دوسری تاریخ جو ہے علماء کرام اور فکہ جو اس کی دوسری تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص خریدتا ہے وہ حقیقت میں اس کمپنی کے اندر حصے دار بن جاتا ہے وہ اس کمپنی کو پیسے بطور قرض نہیں دیتا بلکہ اس کی رقم ان کے کاروبار کے اندر شامل ہو جاتی ہے وہ بھی اس کاروبار کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کاروبار کے حصے دار ہونے کی صورت میں نفع نقصان کے اندر وہ شریک ہوتا ہے اگر کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اگر کمپنی کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو بھی نقصان ہوتا ہے یہ جو دوسری رائے ہے اس رائے کے حوالے سے یہ کاروبار درست ہے اور یہ دوسری رائے ہی دلائل کے اعتبار سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے کہ شعر کے اندر ایک آدمی اپنے پیسے جو ہے بطور قرض ان کو نہیں دیتا بلکہ باقاعدہ طور پر اس کمپنی نے اپنے شیئر کو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہوتا ہے وہ اتنے حصے اس کے خرید کر اس کمپنی کے اندر شراکت دار ہو جاتا ہے ان ساتھیوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے ان کے کاروبار کے اندر شریک ہو جاتا ہے ان کے نفع کے اندر وہ نفع لیتا ہے نقصان کے اندر وہ نقصان کا بھی شریک ہوتا ہے یہی تعریف جو ہے اس کی زیادہ صحیح ہے اور یہی طریقہ کار درست ہے کہ شیئر کا کاروبار اگر کوئی شخص کرے تو یہ درست ہے اس میں چند شرائط ہیں اس کمپنی کے حوالے سے جس کے بھی وہ شیئر خرید رہا ہے ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہو اگر اسے علم ہے کہ جس کمپنی کے میں شیئر خرید رہا ہوں وہ کمپنی حرام کاروبار کرتی ہے تو اس کا بھی کاروبار حرام ہے اور حرام کاروبار کے اندر معاونت ہے اور حرام کاروبار ایک آدمی اکیلا کرے یا چند لوگ مشترکہ طور پر کریں وہ حرام ہی ہوتا ہے وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا اس لیے پہلی چیز اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کمپنی کے وہ شیئر خرید رہا ہے اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس کمپنی کا کاروبار کیا ہے حلال کاروبار کرتی ہے یا حرام کاروبار کرتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کمپنی کے جو اثاثہ جات ہیں صرف نقدی کی صورت میں نہ ہو بلکہ اس کمپنی کی اثاثہ جات کے اندر کارخانے فیکٹریاں پلاٹ زمینیں وغیرہ بھی ہوں اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جس کے اثاثہ جات صرف نقدی کی صورت میں ہے کہ اس کمپنی کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو ایسی کمپنی جو ہے اس کا کاروبار درست نہیں ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی بینک کے اندر اپنے پیسے رکھے اور وہ بینک والے اپنے پیسے آگے جو ہے سود کے اوپر دوسرے کو بطور قرض دیتے رہے اس طرح اگر کوئی کمپنی ہے جس کے اثاثہ جات صرف نقدی کی صورت میں ہیں اس کمپنی کے شیئر خریدنا بھی جائز نہیں ہے اس کے بھی کاروبار صحیح نہیں ہے یقینی طور پر یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کے شیئر چلو نقدی بھی ہو سکتی ہے نقدی بھی ہو زمین کارخانے پلاٹ اس طرح کی چیزیں جو ہیں پلازے وغیرہ اس کی اگر اثاثہ جات کے اندر شامل ہیں اور دیگر چیزیں اجناس وغیرہ جو وہ کاروبار کرتا ہے ایسی چیزیں اس کے اثاثہ جات کے اندر اگر موجود ہوں تو پھر اس کمپنی کے شیئر خریدنا جائز ہیں ورنہ شیئر خریدنا جائز نہیں ہے تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب شیئر خریدے جائیں تو اس کے اندر طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی شیئر کی قیمت ادا کرے اور اسی وقت اس کو شیئر مل جائے یہ تیسرا طریقہ جو ہے یہ بھی اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا یعنی پہلی چیز تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کاروبار حلال ہو دوسرا اس کے پاس اثاثہ جات نقدی کے علاوہ دیگر چیزیں بھی اثاثہ جات کے اندر شامل ہو تیسری چیز یہ ہے کہ وہ رقم ادا کرے اور اس وقت اثاثے جو ہے اس کے نام ہو جائیں یہ تین شرطیں پائی جائیں تو پھر یہ شیئر کا کاروبار درست ہے لیکن اگر ایک فیوچر سیل ہوتی ہے اس فیوچر سیل کے ذریعے اگر شیئر کا کاروبار بھی کیا جائے تو وہ شیئر کا کاروبار بھی حرام ہوتا ہے اس کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صرف زبانی زبانی یہ طے کر لیتے ہیں کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں اتنے شیئر خریدوں گا جتنی اس وقت ان شیئر کی قیمت ہوگی اور دوسرا بیچنے والا بھی یہ کہے کہ فلاں تاریخ کو میں اتنے شیئر تمہیں اس قیمت کے اوپر دے دوں گا یہ جو ہے نا صورت کہ نہ شیئر خریدنے والا رقم ادا کرتا ہے نہ شیئر فروخت کرنے والا شیئر اس کے نام کرتا ہے یہ دونوں چیزیں نہ ہو درمیان میں معلق کر دی جائے کہ فلاں تاریخ کو یہ چیزیں طے ہوں گی اس طرح جو شیئر ہے یہ درست نہیں یہ فیوچر سیل اس کو کہتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی کاروبار فیوچر سیل کی صورت میں جو ہو یہ صحیح نہیں میں نے اسی لیے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کے اندر بے سلم اور بے مزاربہ وغیرہ اس کی تعریف کروں گا اسی وجہ سے کہ اس کے اندر یہ چیز واضح ہو جائے کہ کون سی بے جائز ہوتی ہے کون سی بے جائز نہیں ہوتی خرید و فروخت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی پیشگی پیسے دیتا ہے پیش کی پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی مدت بعد فلاں چیز فلاں طرح کی سیمپل اس سیمپل کی طرح کی اتنی کلو یا اتنے پیمائش کے اندر میں لوں گا پیسے پہلے دے دیتا ہے چیز بعد میں لیتا ہے یہ خرید و فروخت اس صورت میں جائز ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی معین باغ یا معین کھیتی اس کے اندر طے نہ ہو مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں تمہیں آج لاکھ روپیہ دیتا ہوں اور چھ مہینے کے بعد یہ جو باغ ہے ایک متعین باغ کرنے میں اس باغ کا پھل میں نے خرید لیا ہے یہ جو متعین کیا جاتا ہے ایک باغ کا پھل یہ جائز نہیں ہے اسی طرح اگر ایک کھیتی کو متعین کر لیا کہتا ہے ایک لاکھ روپیہ میں آج تمہیں دیتا ہوں پانچ مہینے بعد چھ مہینے بعد یہ جو کھیت ہے اس کھیت کی جتنی پیداوار ہے یہ میری ہوگی یہ جائز نہیں اسی صورت میں ہی یہ شیر کے اندر فیوچر کا جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے اسی حوالے سے ہے کہ بعض لوگ اس کو اس بات کے ساتھ مشابت اختیار دیتے ہیں کہ یہ اسی بے کی صورت ہے کہ پیش کی پیسے دے دیے جائیں اور بعد کے اندر جو ہے چیز لے لی جائے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں اس کے اندر پیش کی پیسے دیے گئے ہیں اور وہ جو فیوچر سیل ہے اس کے اندر نہ پیش کی پیسے دیے جاتے ہیں نہ پیش کی چیز لی جاتی پیش کی چیز لے لینا بعد میں پیسے دینا یہ بھی جائز ہے پیش کی پیسے دے دینا بعد میں معین باغ معین زمین کے علاوہ عام چیز ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آج لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں تو اس لاکھ روپے کے میں نے یہ جو چاول ہیں باسمتی چاول باسمتی چاول میں نے اتنے من تم سے خرید لیے فلاں تاریخ کو اتنے من تم نے تین مہینے بعد چار مہینے بعد مجھے دینے ہیں یہ خرید و فروخت جو ہے یہ جائز ہوتی ہے لیکن اگر کسی کھیتی کے ساتھ کسی باغ کے ساتھ اس کو متعین کرے تو یہ نجائز ہوتی ہے تو یہ شیر کے حوالے سے ہے کہ شیخ کا کاروبار درست ہے لیکن ان شروط کے ساتھ کہ وہ کمپنی حلال کاروبار کرنے والی ہو دوسرا اس کمپنی کے اثاثہ جات جو ہیں یہ صرف نقدی کی صورت میں نہ ہوں بلکہ دیگر اثاثہ جات بھی ہوں پلاٹ کی صورت میں اجناس کی صورت میں زمینوں کی پلازے کی صورت میں اور تیسرا اس کے اندر یہ ضروری ہے کے رقم ادا کی جائے شیئر جو ہے اس وقت اس کے نام کر دیے جائیں اگر اس طرح کاروبار ہوتا ہے شیئر کا تو یہ کاروبار درست ہے اگر اس سے ہٹ کر کسی حرام کاروبار کرنے والی کمپنی کے ساتھ کاروبار کرے گا یہ بھی نجائز ہے اگر کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کاروبار کرے گا جس کے اثاثہ جات صرف نقدی کی صورت میں ہے یہ بھی غلط ہے اور اسی طرح اگر رقم دے دیتا ہے اثاثہ جات اس کے نام منتقل نہیں ہوتے یا ساسا جات اس کے نام منتقل ہو جاتے ہیں وہ رقم نہیں دیتا اس طرح بھی یہ نجائز ہے تو یہ نجائز صورتوں سے بچ کر اگر کوئی شخص شیر کا کاروبار کرنا چاہے تو اس کے لیے اسلام کے اندر اجازت ہے دوسری صورت جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے پگڑی کی صورت پگڑی کے اندر جو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بھی یہ چیز چلتی ہے اور بعض دوسرے ملکوں کے اندر بھی یہ چیز چلتی ہے نام اپنے اپنے ملک کے حوالے سے الگ الگ ہے تعریف سب کے ہاں ایک ہے پگڑی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی دکان کسی دوسرے آدمی کو کرائے پر دیتا ہے جس کو کرائے پر دے رہا ہے اس سے وہ پگڑی لیتا ہے پگڑی جتنی زیادہ ہوگی یعنی بعض اوقات دس دس لاکھ روپیہ پگڑی ہوتی ہے پندرہ پندرہ لاکھ بیس بیس لاکھ روپیہ پگڑی جتنی پگڑی زیادہ ہوگی اتنا کرایہ کم ہوگا یہ پگڑی کی صورت ہمارے ہاں مارکیٹوں کے اندر چلتی اس کے اندر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جب ایک آدمی پگڑی دے کے کوئی چیز کرائے پر لے لیتا ہے تو اس کے اندر کرائے دار کو کیا حقوق حاصل ہو جاتے ہیں کرایہ دار کو یہ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں کہ مالک اس سے دکان خالی نہیں کروا سکتا کسی صورت میں بھی مالک اس سے دکان خالی نہیں کروا سکتا اور نہ ہی اصل مالک وہ دکان کسی دوسرے کو کرائے پر دے سکتا ہے یہ دونوں حق جو ہیں یہ اس کرائے دار والے کو منتقل ہو جاتے ہیں جس نے پگڑی دی ہوئی ہے اب ہاں، وہ کرایہ دار جو ہے وہ یہ حق استعمال کر سکتا ہے کہ آگے کسی دوسرے کو کرائے پر دے دے اور اس سے وہ پگڑی وصول کر دے اس سے وہ پگڑی وصول کر کے بعض اوقات وہ زیادہ پگڑی وصول کرتا ہے مثال کے طور پر اس آدمی نے خود پگڑی دی ہوئی ہے دس لاکھ آگے وہ جب کرائے پر دیتا ہے تو وہ پندرہ لاکھ پگڑی لے کر آگے کرائے پر دے دیتا ہے اس کے اندر ہمارے ہاں یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ جو پہلا مالک ہے اس کو کو بھی جب آگے کسی دوسرے پگڑی پر دکان دی جاتی ہے تو اس پگڑی میں سے بھی کچھ حصہ اس پہلے مالک کو بھی ملتا ہے اس طرح پھر وہ اس نے آگے پگڑی پر لے لی ہے اب اس کے پاس وہ حق پہنچ جاتا ہے آگے کرائے پر دینے کا وہ اس سے آگے جو ہے بیس لاکھ یا کم و پیش آگے پگڑی لے کر وہ آگے فروخت کر دیتا ہے لیکن اصل مالک جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے جو پہلا ہے جو اصل مالک ہے بنیادی اور اس کو وہ کرایہ جو ہے وہ جو طے ہوتا ہے وہ کرایہ اس کو آتا رہتا ہے یہ طریقہ کار جو ہے یہ ظاہر اس کو کرایہ دار کہتے ہیں مالک کرایہ دار لیکن حقیقت میں یہ مالک اور کرایہ دار نہیں ہوتے یہ اصل میں جب ایک مالک کسی سے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پگڑی لے لیتا ہے اور اس کو پھر کم کرائے پر مثال کے طور پر مارکیٹ میں اس دکان کا کرایہ ہے تیس ہزار روپیہ یا چالیس ہزار روپیہ لیکن وہ پگڑی لے کر دس لاکھ پگڑی لے کر پندرہ لاکھ پگڑی لے کر وہ اب اس کرائے کو تیس ہزار یا چالیس ہزار نہیں لیتا بلکہ پانچ ہزار کرایہ لیتا رہتا ہے یہ ہمارے ہاں یہ چیز چلتی اس طرح جو ہے کسی چیز کو کرائے پر دینا حقیقت میں وہ جو کرایہ کم کیا ہے وہ اس پگڑی کے عوض میں ہے جو اس نے پگڑی وصول کی ہوئی اس کرایہ دار نے اسے دس لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے پندرہ لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے اس پندرہ بیس لاکھ کے عوض میں جس دکان کا کرایہ تیس یا چالیس ہزار ہے وہ تیس چالیس ہزار وصول کرنے کی بجائے وہ پانچ ہزار وصول کرتا ہے اب جو وہ باقی پچیس یا پینتیس ہزار روپیہ ہے وہ کس بات میں جاتا ہے وہ اصل میں اس دس لاکھ پندرہ لاکھ روپیہ جو اس نے پگڑی کے طور پر وصول کیا ہوا ہے اس کا وہ سود اس کو ادا کرتا رہتا ہے اس کو وہ سود کی شکل میں چھوڑتا رہتا ہے اس صورت میں یہ جو پگڑی ہے یہ کاروبار یہ شری طور پر نجائز ہے حقیقت میں وہ جو پگڑی وصول کی ہوتی ہے کرایہ جو کم کیا جاتا ہے اسی پگڑی کی صورت میں یہی وجہ ہے کہ جتنی پگڑی زیادہ ہوگی اتنا کرایہ کم ہوگا جتنی پگڑی کم ہوگی اتنا کرایہ زیادہ ہوگا تو یہ اصل میں اس پگڑی کی صورت میں بطور سود اس کو کرایہ چھوڑا جاتا ہے یہ شری طور پر نجائز اس کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جو پگڑی دے کر دکان لیتا ہے جب دکان کا کسی قسم کا نقصان ہو جائے اسی کرائے دار نے ہی پورا کرنا ہوتا ہے مالک اس سے بری ہوتا ہے مالک نے پہلے دس پندرہ لاکھ روپیہ بھی لے لیے ہیں اور کرایہ بھی وہ وصول کرتا جا رہا ہے پانچ پانچ ہزار روپیہ دکان اگر کسی حادثے کی صورت میں گر جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے وہ کرایہ وصول کرتا رہے گا کرایہ دار دوبارہ اس دکان کو خود تعمیر کرے گا اور خود تعمیر کر کے اس کے اندر بیٹھے گا اور پھر آگے وہ کسی کو پگڑی پر دے گا یہ کرائے دار کی ذمہ داری ہو جاتی ہے حالانکہ کرائے کی صورت میں میں نے گزشتہ خطبہ جمع المبارک میں اشارہ کیا تھا کہ جو چیز کسی کو کرائے پر دی جاتی ہے اگر کرائے دار کی کسی غفلت کی بغیر اس چیز کا اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ اصل مالک پورا کرتا ہے لیکن اگر واضح ہو جائے کہ کرایہ دار کی غفلت سستی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے پھر تو کرایہ دار جو ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے لیکن اگر کرایہ دار کی غفلت سستی کے بغیر اس چیز کا اگر نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا اصل ذمہ دار مالک ہوتا ہے لیکن پگڑی والی صورت میں کسی صورت میں بھی چیز کا نقصان ہو وہ کرایہ دار ہی اس کو پورا کرتا ہے مالک اس کو پورا نہیں کرتا اس لیے ان صورتوں کے اندر یہ پگڑی کے ساتھ دکانوں کو بیچنا کرائے پر دینا یہ اس طرح کرائے پر دینا یہ شرعی طور پر نجائز ہے لوگ جو ہے سود کے کھاتے میں وہ کرایہ جو ہے وہ کم کرتے ہیں یہ شرعی طور پر یہ بھی جائز نہیں اس کے بعد ہمارے ملک میں جو یہ تو ہے شیر اور پگڑی کے حوالے سے بات ہمارے ملک میں ایک چیز چلتی ہے انعامی بانڈ انعامی بانڈ جو ہوتے ہیں یہ حکومت نے جب حکومت کو کسی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بانڈ جاری کر دیتی اس بانڈ کے اوپر وہ انعام بھی رکھتی کہ جس کا بانڈ نکل آئے گا سو روپے کا بانڈ ہوتا ہے پانچ سو روپے کا ہزار روپے کا پچاس ہزار لاکھ روپے کا بانڈ ہوتا ہے مختلف قیمتوں کے وہ بانڈ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے انعامات رکھے ہوتے ہیں یہ جو اس طرح کے انعامی بانڈ ہیں ان کو اگر صرف بطور کرنسی آدمی استعمال کرے پھر تو جائز ہے جس طرح ایک ہزار روپے کا نوٹ ہے اسی طرح ایک ہزار روپے کا بانڈ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی سے اگرائی لینی ہو پیسے لینے ہو آپ نے ایک لاکھ روپیہ لینا ہو تو اس کے اندر بعض اوقات ہزار ہزار روپئے کے بعض بانڈ بھی وہ دے دیتا ہے آپ خوشی کے ساتھ اس کو وصول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہزار روپئے کے برابر ہی ہوتے ہیں بطور کرنسی بانڈ کی لین دین اس کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص بانڈ اس لیے خریدتا ہے کہ میرا انعام نکلے گا تو یہ جو ہے یہ جوا ہے تو یہ جوئے کے اندر وہ حصے دار بنتا ہے اس لیے اس طرح بانڈ خریدنا کہ کل کو میرا اس بانڈ کی وجہ سے انعام نکلے گا اس طرح جو رقم ملتی ہے یہ وہ جوئے کی رقم ہے اس طرح کی رقم شریف طور پر نجائز ہوتی ہے اس طرح اگر کوئی بانڈ استعمال کرتا ہے تو یہ نجائز ایک میں نے اپنے ابتدائی تمہیدی کلمات میں لفظ بولا بے اینا یہ ایک بے ہوتی ہے اس کی میں تعریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کس طرح وہ نجائز ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا بے اینا یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کو ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے اب کسی شخص سے اسے ایک لاکھ لاکھ روپیہ قرض نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے وہ کسی شخص سے ایک چیز ایک لاکھ روپے کی چیز ایک لاکھ دس ہزار روپے کی وہ خرید لیتا ہے وہ خرید کر اسی شخص کو ایک لاکھ روپے میں یا لاکھ سے بھی کم پیسے کے اندر اسی کی پھر فروخت کر دیتا ہے یعنی مجھے ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو مجھے لاکھ روپیہ دستیاب نہیں ہو رہا میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں کہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ کتنے کی ہے وہ کہتا ہے کہ نقد جو ہے لاکھ روپے کی ادار جو ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے میں اس سے ادار خرید لیتا ہوں مجھے وہ چیز تو نہیں چاہیے لیکن میں وہ چیز ایک لاکھ دس ہزار روپے کی اس سے طے کر لیتا ہوں کہ چھ مہینے بعد میں ایک لاکھ دس ہزار روپیہ دے دوں گا پھر اس کو خرید کر اسی کے سامنے نقد اس سے ایک لاکھ روپے کی بیچ دیتا ہوں اسے کہتے ہیں بے اینا یہ حرام کاروبار ہے سودی کاروبار ہے یہی چیز اس دوسرے کاروبار کے اندر بھی آتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ نقد اور قیمت ہو ادار اور قیمت ہو تو یہ سود ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ نقد قیمت ایک لاکھ روپیہ ہے ادار قیمت ایک لاکھ دس ہزار روپیہ ہے تو اس طرح ایک لاکھ دس ہزار روپے کی وہ چیز خریدتا ہے اور اس وقت وہ نقد ایک لاکھ روپے کی اس کے آگے بیچ دیتا ہے یہ شری طریقے سے یہ نجائز کاروبار ہے اس طرح گیا ہی نہ اس طرح جو شخص کاروبار کرتا ہے یہ بھی نجائز ہے ہمارے علم میں آیا ہے کہ بعض لوگ اس طرح اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ کسی سے مہنگی چیز خرید کر تو پھر اسی کے ہاتھ جو ہے سستی اس کو بیچ کر اپنی کاروباری ضرورت پوری کر لیتے ہیں بعد بعد میں اس اس کو کو چھ مہینے کے وہ رقم جو ہے ایک لاکھ دس ہزار روپیہ ادا کر دیتے ہیں اس طرح کاروبار جو ہے یہ بھی نجائز ہے اسی طرح ایک چیز ہے ہمارے ہاں ایک کمیٹی چلتی ہے بولی والی کمیٹی بولی والی کمیٹی جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہر مہینے مثال کے طور پر ایک کمیٹی ڈالی ہے کمیٹی ساری تو نکلتی ہے پانچ لاکھ روپیہ لیکن کمیٹی والی بولی والی کمیٹی جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے اس کمیٹی کی بولی لگائی جاتی ہے جو سب سے کم بولی دیتا ہے نا اس کو وہ کمیٹی دے دی جاتی ہے مثال کے طور پر جس طرح میں نے کہا کل کمیٹی جو ہے پانچ لاکھ ہے اس کی بولی لگتی ہے کہتے ہیں اس دفعہ مجھے کمیٹی دے دو میں ساڑھے چار لاکھ روپیہ لے لیتا ہوں دوسرا ایک کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں ایک لاکھ پچیس ہزار روپیہ لے لیتا ہوں مجھے استعفیٰ دے دو کمیٹی ایک اور کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کمیٹی تو پانچ لاکھ کی ہے میں چار لاکھ لے لیتا ہوں مجھے دے دو جو سب سے کم رقم کی بولی بولتا ہے یعنی اگر چار لاکھ پر آ کر بولی رک جاتی ہے تو جو چار لاکھ کمیٹی کی بولی لگاتا ہے اس کو چار لاکھ روپیہ دے دیا جاتا ہے یہ ہے بولی والی کمیٹی اور اس نے ایسا ایسا اپنی کمیٹی جو دینی ہے وہ اس میں پانچ لاکھ ہی ادا کرنا ہے لیکن وہ وصول کر رہا ہے چار لاکھ روپیہ وہ جو اوپر ایک لاکھ روپیہ بچ گیا ہے وہ وہ اس کا سودی جو ہے ہے جنہوں نے نے کمیٹی اس کو دی انہوں وہ سودی رقم لی ہے اس انہوں نے نجائز رقم لی ہے یہ بھی حرام کمیٹی ہے اس طرح کی بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں بینر لگے ہوتے ہیں بولی والی کمیٹی چل رہی ہے یہ بولی والی کمیٹی بھی حرام کمیٹی ہے اس کے اندر بھی شرکت نہیں ہونی چاہیے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ مختلف چیزیں جو کاروبار کے اندر بعض جیز صورتیں ہیں بعض نجائز صورتیں ہیں میں نے تین چار خود بعض جمعہ مبارک کے اندر حسب استطاعت کوشش کی ہے کہ اکثر شکے جو ہے وہ اس کے اندر آ جائیں ہو سکتا ہے بعض شکے میرے ذہن میں نہ ہوں کوئی دوست اگر رہنمائی کرے گا تو اس کی طرف بھی ان شاء اللہ خطبہ جمعہ میں رہ اس کی رہنمائی کے مطابق اس کے مطابق بتا دیا جائے گا اب ان صورتوں کے اندر جو اصل صورت میں نے پہلے دن شروع کی تھی اس کی طرف میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں کہ اصل اسلام کے اندر آپس میں ہمدردی بھائی چارہ کہ ایک دوسرے کی ہمدردی ہونی چاہیے وہ کسی صورت میں بھی ہو جائے ہمدردی ہونی چاہیے جس طرح میں نے جب بیمہ کے متعلق بات کی تھی تو اس کے اندر اصل بنیاد تو جس وقت یہ انشورنس اور بیمہ شروع ہوا تھا چند افراد نے اس نیت پر اس کو شروع کیا تھا کہ بعض لوگوں کا جو مستحق افراد ہیں ان کے ساتھ معاورت ہو گئی لیکن بعد میں یہ صورت کلیت ختم ہو گئی اور تجارتی جو ہے اپنے ذاتی فائدے کی صورت جو ہے وہ شروع ہو گئی جو ہر صورت جو ہے میں نے اس کے اندر تفصیل پانچ صورتیں بیان کی تھی دو صورتیں جیز تھی تین صورتیں نجائز تھی جو دو صورتیں انشورنس کے اندر بیمے کے اندر جیز تھی وہ آج کل ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے صرف وہ انشورنس کی صورتیں موجود ہیں جو کمرشل ہیں اور وہ سارے جو ہے وہ حرام ہے نجائز اسی صورت میں یہ ایک نئی چیز جو ہے تقافل اس کے بھی آپ نے بورڈ دیکھے ہوں گے آپ کے پاس آدمی آتے ہوں گے نمائندے ان کے کہ تقافل ایک نئی کمپنی نکلی ہے یہ بھی بالکل بیمے کی ہی صورت ہے اس کے اندر بھی صرف نام تبدیل کیا گیا ہے انشورنس کی بجائے اس کے اندر تقافل کا نفد استعمال ہوا ہے یہ تقافل بھی اسی طرح نجائز ہے جس طرح بیمہ نجائز ہے انشورنس نجائز ہے اسی طرح تقافل بھی نجائز ہے صحیح صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر کسی اسے مسلمان بھائی کی ضرورت مند ہے تو اس کے ساتھ قرض ہنسنا کے ساتھ اس کے ساتھ معاونت ہونی چاہیے اور اس کے اندر اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا قرض واپس نہیں ہوگا تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز گروی اپنے پاس رکھ لیکن گروی چیز اس کے ساتھ نفع اٹھانا ہے یہ نجائز ہے حرام ہاں ایسی چیز میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ اگر کوئی کسی کے پاس ایک جاندار چیز گائے گھوڑا بھینس کسی کے پاس گروی رکھتا ہے اسے پیسے لیتا ہے تو جتنا اس کو کھلانے کے اوپر خرچ آتا ہے اس قدر اس کا دودھ وغیرہ یا اس کے اوپر سواری کر کے اتنا حق استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر سونے کی صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں ہے وہ چیز جس کے اوپر اضافی خرچہ روزانہ نہیں آتا اس گروی شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا نجائز اور حرام ہے اگر کوئی وہ نجائز فائدہ اٹھاتا ہے اس سے تو وہ سمجھ لو وہ سود لے رہا ہے اس رقم کے اوپر جو اس نے قرض دی ہوئی ہے تو قرض جو ہے یہ اسلام کی صحیح آسن صورت ہے کسی کے ساتھ معاونت کی کہ کسی کو قرض دینا چاہیے اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ میرا قرض واپس نہیں آئے گا تو وہ اپنی چیز کو گروی رکھ کر کسی کو قرض دے سکتا ہے گروی اس کی چیز رکھ لے اس کو قرض دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح اپنی چیز کوئی گروی رکھ کے قرض لے لیا کرتے تھے تو یہ خرید و فروخت کے حوالے سے بعض مسائل تھے جو چند خطبات جمعۃ المبارک میں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان شاء اللہ صرف مقصود یہ ہے کہ آپ میں سے اکثریت جو ہے یہ کاروباری حضرات کی ہے اگر کاروبار کے اندر کوئی چیز ایسی آپ کے کاروبار میں شامل ہے جو شرح طور پر جائز نہیں ہے تو اسلام کی روح سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھتے ہوئے ہمیں ایسا کاروبار جو ہے اس کو ترک کرنا چاہیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے ان شاء اللہ العزیز اگر اسلامی اصولوں کے مطابق ہم کاروبار کریں گے تو اللہ تبارک بتانا ہمارے کاروبار کے اندر اللہ کے فضل سے برکت بھی ڈال دے گا اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الا البلاغ بنا